محمد بن زیاد نے خبر دی انہوں نے کہا کہ میں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ نہیں جسے ایک دو لقمیں در در پھر آئیں مسکین تو وہ ہے جس کے پاس مال نہیں لیکن اسے سوال سے شرم آتی ہے اور وہ لوگوں سے چمٹ کر نہیں مانگتا مسکین وہ جو کمائے مگر بقدر ضرورت نہ پا سکے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چار سو چھہتر